للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم خالدون جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی اور ان کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی اور نہ ذلت یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں یہ لوگ دو میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نیکیوں کا بدلہ جنت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کیے اس کو آخرت میں اچھی جزا ملے گی کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے بلکہ کچھ اور زیادہ بھی ہے یعنی کم از کم دس گنا حتیٰ کہ سات سو گنا زیادہ بلکہ اس سے بھی کچھ اور بڑھ کر جو اللہ کے دیگر عطیات پر مشتمل ہے جیسے جنت میں حور و قصور اور اللہ کی خوشنودی اور ایسا ایسا سرور و قلب جو اس سے اب تک مخفی ہی ہے لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کے روئے پاک یعنی اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار یہ سارے لطف و کرم سے بڑھ کر کرم ہوگا کہ وہ اپنے عمل کے سبب اس کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ محض اللہ کے فضل و رحمت کی بنا پر چنانچہ صحیح مسلم نیز مسند احمد سنن ترمیدی میں سہیب ابن سنان اور رومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت زیادت والی تلاوت فرمائی کہ جب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانے میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت تم سے اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی اہل جنت کہیں گے اب اور کون سا وعدہ ترازو میں ہمارے وزن ثقیل یعنی وزنی بنے ہمارے چہرے روشن کر دیے گئے ہمیں دوزخ سے نجات بخشی گئی تو یکائے کو ان پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور ان کی نظر اللہ پر پڑ جائے گی یعنی اللہ کے چہرے پر اللہ کی قسم اس سے بڑی اور کوئی عطا جنتیوں کے لیے نہ ہوگی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی تسکین کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی غرض مختلف احادیث میں ہے کہ زیادتن سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ولا یور حقوج قطر یعنی عرصۂ حشر میں ان کے چہرے بے رونق نہ رہیں گے نہ پھٹکار ہوگی نہ سیاہی جیسا کہ کافروں کے چہرے سیاہ غبار آلودہ ہوں گے پھٹکار برستی ہوگی اور جنتیوں کو ظاہر اور باطن کسی قسم کی ذلت نصیب نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں سور انسان کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرتا وسرورا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لیں گے اور ان کے چہرے سرخ رو اور ان کے دل مسرور رہیں گے اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ایسے ہی لوگوں سے اٹھائے آمین برائیوں کا بدلہ جہنم ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان نیک بختوں سے متعلق خبر دے دی کہ ان کی نیکیوں کی جزا دگنی چگنی ہوتی چلی جائے گی تو اب بدبخت گنہ گاروں اور مشرقوں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے گا یعنی انصاف کہ ان کے گناہوں کی سزا دگنی چگنی نہیں ہوگی بلکہ برابر ہوگی ان پر ان کے گناہوں کی ذلت چھائی ہوئی رہے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیش ہوں گے تو تم ان کو شرمندہ اور ذلیل دیکھو گے اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہیں قیامت کے دن تک کے لیے ان کے عذاب میں تاخیر کر دی گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ ہی کہاں سکتے ہیں وہ ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں آنا پڑے گا ان کے چہرے اس قدر کالے رہیں گے گویا تاریک رات کی چادر ان کے چہروں پر چڑھا دی گئی ہے اس دن بعض چہرے تو روشن ہوں گے اور بعض سیاہ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا ارے کیا ایمان لا چکنے کے بعد بھی تم نے کفر کیا تھا لو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو اور جن کے چہرے روشن رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بعض کے چہرے روشن اور ہنستے ہوئے خوش خوش ہوں گے اور بعض کے چہروں پر اداسی اور تاریکی رہے گی اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے اپنی پناہ میں رکھے اور آتش جہنم نیز عذاب قبر سے ہم کو محفوظ و معمون فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے